اے آدم کی اولاد خبردار تمہیں شتان فتنہ میں نہ ڈالے جیسا تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکالا اتروا دیے ان کے لباس کے ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑیں بے شک وہ اور اس کا کمبا تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں ناؤ دیکھتے بے شک ہم نشتانوہے کو ان کا دوست کیا ہے جو آمان ناؤ لاتے